الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وقال واذلفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل فقال كل مخموم القلب وصدوق اللسان قالوا يا رسول اللہ قد عرفنا صدوق اللسان فما هو مخموم القلب فقال التقي النقی لا اثم فيه ولا غل ولا ولا حسد او كما قال رہی و والسلام محترم سامعین ہم نے قرآن پاک کے دو صورتوں کی چند آیات پڑھی ہے ایک آیت تو میں نے شورا کی کی کی شعرا پڑھی ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب اور چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں وزلفت اواب حسین اس کے ساتھ ہم نے مسد احمد بن حنبل اور تبرانی اور دیگر کتب حدیث کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے حضرت حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن امر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان آیات اور ان حادیث میں اللہ رب العالمین نے افضل الناس حب الناس اللہ اور جنت میں جانے والے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان وہ کون سا انسان ہے جو جنت میں جائے گا اور کون سا انسان ہے جس کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں اعلان کیا جائے گا اد خلوحا بسلام ذالک یوم الخلود سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ اور یہی وہ دن ہے کہ جہاں داخل کر دیے جاؤ گے کبھی وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گی اللہ تعالیٰ وہ ساری صفات ہم تمام ساتھیوں کے اندر پیدا کریں سورہ شعرا کی جو آیت میں نے پڑھی رب العالمین فرماتے ہیں یو ملا بنون من سلیم اے لوگوں یاد رکھو جس کے آمد اور آخرت پر تم ایمان رکھتے ہو کہ آمن تو بلا ہی و اکت ہی و ہی و قدر خیر ہی و شر و با بادل موت آخرت پر جس آخرت پر تم ایمان رکھتے ہو آخرت کے دن جب تم آؤ گے وہ کل آتی ہے یو القیامت فردا انسان بالکل تن تنہا آئے گا نہ اس کے ساتھ اس کی اولاد ہوگی اور نہ اس کے ساتھ اس کے مال اور اس کا اس کی بڑی بڑی فیکٹریاں اور کارخانے ہوں گے بالکل تنہا بلکہ قرآن پاک نے کہا ویسے ہی طرح تم آؤ گے جیسے تم ماں کے پیٹ سے بغیر کپڑے کے تنہا اکیلے ہی زمین پر آئے تھے رب العالمی نے سنا اس دن تمہارا کیا حشر ہوگا یوم ينفع مال بنون اس دن جو تم مال جمع چھوڑ کر کے آئے ہو نہ وہ فائدہ پہنچائے گا ولا بنون اور نہ تمہاری وہ اولاد فائدہ پہنچائے گی جس کو تم چھوڑ کر کے آئے ہو فائدہ کیا پہنچے گا من اللہ بقل بن سلیم فائدہ اس انسان کو ملے گا جو قلب سلیم لے کر کے آئے قیامت کے دن انسان کو قلب سلیم ہی فائدہ دے گا اور قلب سلیم ہی نجات کا ذریعہ بنے گا اور یہی یہ مفہوم ہے جس کو رب العالمین نے سورہ قاف کے اندر فرمایا وہ اس ضلع جنت المتقین غیر بعید اور جنت کو خوب سنوار کر کے تیار کر کے متقین کے بالکل قریب پیش کر دی جائے گی متقین نے جب دیکھا کہ جنت کو خوب اچھی طرح سے سنوار کر کے رب العالمین نے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے اس وقت اعلان ہوگا ہاگا ماتو ادون نکل اوا حفیظ اے میرے بندے جو وہی جنت ہے جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا لیکن وعدہ کس کے کیا جاتا تھا لکل اواب بن حفیظ اس انسان کے لیے جس کے اندر دو خوبیاں پائی جائیں نمبر ایک اواب ہو اور نمبر دو حفیظ ہو ہاتو ادونا لے کل لے حفیظ یہ جنت اس شخص کے لیے تیار کی گئی ہے جو آج اپنے اندر دو خوبیاں لے کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو دو خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں پہلی خوبی ہے دوستو اواب اور دوسری خوبی ہے کیا حفیظ اواب کا مطلب یہ ہے کہ دکھ درد تکلیف پریشانی ہاں، اچھے برے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والا اور حفیظ کا مطلب ہے لکل اوابن حفیظ جس نے دنیا میں اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کیا ہو اپنے دین اور ایمان قرآن پر قرآن کے احکام کی نبی کی سنت کی شریعت کی حفاظت کیا ہو اگر کوئی انسان اپنے دین اور ایمان کی حفاظت نہ کیا دنیا میں ذرا سوچو ایک انسان اگر آج دھوبی کی ہاں سے نیا کپڑا دھلا کر کے لاتا اور پہنتا ہے تو اس کپڑے کی کتنی حفاظت کرتا ہے ہم نے اس کو تین درہم دے کر کے نادری میں استری کروایا ہے دھلوایا ہے یا پانچ درہم لیا ہو پانچ درہم جس چیز کے لیے تم نے خرچ کیا ہے ذرا دیکھو اگر بچہ جھوٹے ہاتھ کو کپڑے پر رکھ دے تو کتنا آپ کو غصہ آتا ہے کتنا چل جاتے ہیں اگر بیوی بیچاری آپ کا کپڑا لٹکا رہی ہے اور غلطی سے زمین پر گر جائے تو ذرا دیکھو بیوی کی خیر نہیں رہتی پانچ درہم کپڑے پر خرچ کیا ہے بس لیکن اللہ نے جنت میں داخل کرنے کا جو ایمان آپ کو عطا کیا ہے نبی علیہ السلام کے سامنے آیا یا رسول اللہ فلاں آدمی جو تھا حساب اس کے دونوں بیٹے مسلمان ہیں وہ بڑا نیک اور صالح انسان تھا ہم دونوں مسلمان ہیں آپ کے صحابی ہیں لیکن میرے باپ کو کچھ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا بڑی نیکیاں کی تھی یہ ہے میرے بھائی ایمان اللہ نے ہم کو آپ کو نصیب کیا اللہ رسول نے فرمایا باپ نیکیاں تو بہت کیا تھا لیکن باپ کو ایمان نصیب نہیں تھا اس لیے کوئی نیکی اسے جنت میں داخل نہیں کر سکتی جہنم تو نہیں بچا سکتی کیوں بنیاد تو اصل میں ایمان ہے جب ایمان ہی نہیں تھا تو کوئی نیکی اس کے کام کام نہیں آ سکتی تو جس جنت میں جانے کے لیے اللہ نے ایمان ہمیں نصیب کیا ہے دین نصیب کیا ہے اس کی اگر ہم دنیا میں حفاظت کریں گے تو یہی ایمان کی حفاظت اور ہر ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا خوشی کی حالت ہے تو شکر گزاری کر کے پریشانی کی حالت ہے تو آج بھی انکساری صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا یہ ہے میرے بھائیو اواب اور حفیظ فرماتے اللہ فرماتا اواب حفیظ یہ جنت ان کے لیے وعدہ کی گئی ہے تیار کی گئی ہے جو اواب اور حفیظ ہو اللہ تعالیٰ اواب بھی بنائے اور ہم سارے ساتھیوں کو حفیظ بھی بنائے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے خود خدو ہاد یوم الخلود اس کی آگے والی آیت ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ جنت ان کے لیے من خشی الرحمان رحمان وجاء بقلب اب جو قلب منیب اور قلب سلیب لے کر کے آیا اب دیکھنا ہے کہ جنت میں جانے کا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم پر رکھا ہے ينفع مال ولا بنون الا من اط اللہ بقلب سلیم آج اسی کی نیکیاں فائدہ پہنچائے گی حشر کے میدان میں جو ان تمام نیکیوں کے ساتھ قلب سلیم لے کر کے آیا ہو قلب سلیم کیا ہے اسی کے متعلق میں نے حدیث پڑھی ہے امام احمد بن حنبل امام بہتی اور بہت سارے اہل علم نے عبداللہ ابن امر العص رضی اللہ تعالی عرما سے نقل کیا کہ نبی رہتا شام کی مجلس جمی ہوئی تھی سینکڑوں کے تعداد میں صحابہ موجود ہیں لوگوں نے کہا یا رسول اللہ الناس افضل ہم مسلمانوں میں سب سے اچھا مسلمان کون ہوتا ہے یہ یا رسول الناس حب اللہ ہم کلمہ پڑھنے والوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک کون ہوا کرتا ہے آن فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین انسان ہوئے جس کے اندر دو خوبیاں پائی جائیں کل مخموم القلب و سدو اللسان دو خوبیاں ہیں نمبر ایک مخموم القلب اور نمبر دو سدو کل لسان صحابی نام نے کہا یا رسول اللہ قد ارفنا صدوق اللسان صدوق اللسان کا مطلب تو ہم لوگ جانتے ہیں صدوق کہتے ہیں بہت زیادہ سچ بولنے والا اور لسان کہتے ہیں عربی زبان میں زبان جو ہوتی ہے عربی میں کہتے ہیں زبان کو لسان تو صدوق اللسان کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیشہ سچی زبان استعمال کرنے والا ہمیشہ مال دوستوں کے ساتھ احباب کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ ہمیشہ ہر انسان کے ساتھ انسان اپنی زبان کو سچی استعمال کرے جھوٹی زبان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ رسول صرف راستہ پکڑ کے گلی سے گزر رہے تھے ایک بچہ اپنے دروازے سے ہٹ کر کے گلی کے اس کنارے پر گلیوں میں جو مکانات ہوتے ہیں ایک دروازہ ادھر دوسرا دوسری طرف وہ دوسرے کے دروازے پر گلی کے دوسری سائڈ جا کے کھڑا ہو گیا ہے اور آپ نے دیکھا ہم ہیں دائیں جانی دروازہ ہے آدھا دروازہ کھلا ہے اور آدھا دروازہ بند ہے نبی علیہ السلام قریب پہنچے تو اندر سے آواز آ رہے ہیں یا بنیا ہاتھ بیٹے آ جاؤ میں تجھے چیز دوں گی نبی علیہ السلام اسلام نے اس عورت کی آواز کو سن لیا وہیں ٹھہر گئے آپ نے اس عورت سے مخاطب خطاب کیا میری بہن ذرا بتاؤ آپ اس بچے کو چیز دینے کے بہانے جس عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے بہانہ بنا رہی ہو کہ آخر کوئی چیز تمہارے پاس دینے کے لیے ہے انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ میں بہانہ نہیں بنا رہی ہوں میرے جیب میں اس وقت ایک کھجور ہے اگر بچہ بھگ رہا ہے آنا نہیں چاہتا اور میں پردے کی سے باہر نکل کر کے پکڑ نہیں سکتی بچے کا باپ باہر گیا ہوا ہے میں اس کھجور کی لالچ میں بلا رہی ہوں اگر وہ آ گیا پکڑ لوں گی اور اس کے بعد کھجور دے دوں گی اللہ رسول نے کیا فرمایا اما ان کی اگر تم اس کو بلا کر کے پکڑ لیتی اور اسے چیر دینے کے نام پر کھجور نہ دیتی کتی بتا رہی کہ کبھی بتا تو تمہارے نام آماد میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا جھوٹ کا اتنا اہتمام جھوٹ سے بچنے کا اتنا اہتمام کرنا چاہیے آپ نے نماز صاحب نے کہا یا رسول اللہ قد عارف بنا اللسان صدوق اللسان کا معنی تو سمجھ جاتے ہیں لیکن آپ نے دوسری چیز جو بیان کیا مخموم القلب مخموم القلب کیا ہے اس کا مطلب ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کیوں عربی زبان میں مخموم ہم سے ہے ہم ما یا خم اس کے معنی آتا ہے گھر میں عورتیں جو کھانا پکاتی ہیں چولہے پر لکڑیاں جلائی اس کا دھواں نکلا کھانا پکائی کچھ پتیلی سے گر کر کے وہ چولہے ہادی جو خراب ہو جاتے ہیں کھانا سے فارغ ہونے کے بعد جو عورت جھاڑو لے کر کے برش لے کر کے اس اپنے کچن کو بھی صاف کر ڈالے گھر کو بھی صاف کر ڈالے برتن کو بھی صاف کر ڈالے اس کو کہا جاتا ہے مخموم جھاڑو لگا کر کے صفائی کرنے کا نام اچھی طرح سے مخموم ہے اللہ کے رسول نے فرمایا مخموم القلب وہ دل جس میں جھاڑو اچھی طرح سے لگا دیا گیا ہو اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ دل میں جھاڑو لگا دیا جائے اس کا کیا مطلب ہے دل میں کیسے جھاڑو لگایا جا سکتا ہے اسی لیے قد ارفنا سدو کل نشان سدوک کا مطلب تو سمجھ گئے لیکن مخموم القلب کا مطلب ہم لوگ نہیں سمجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا مخموم القلب دل کو جھاڑو سے صاف کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو پانچ پچھے چیزوں سے پاک رکھو یہی ہے میرے بھائی قلب سلیم یہ چھ چیزیں اگر ہمارے دل میں آ ہمارا دل ان چھ چیزوں سے پاک ہو گیا تو گویا کہ ہم مخموم القلب ہو گئے وہ چھ چیزیں کیا ہیں نمبر ایک اتقی نمبر دو انکی نمبر تین لا اسم فیہ نمبر چار والا ولا نمبر پانچ والا بغیا اور نمبر چھ والا حسدا او کما کالا رہتا تھا آج فرمایا اپنے دل میں یہ پانچ چھ چیزیں اپنے اندر پیدا کرو نمبر ایک اتفی تمہارے دل میں اللہ تعالی کا ڈر ہو بے باقی نجر ہو کر کے گناہ کرتے جاؤ زندگی بھر برائیاں کرتے رہو ایک دن بھی تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر نہ پیدا ہو کہ خوف الہی تمہیں گناہوں سے توبہ کرنے پر آبادہ کر دی اس جرات اور بے باکی سے تمہارا دل پاک ہو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف تمہارے دل میں موجود ہو اللہ تعالیٰ سب کو تقوا نصیب فرمائے اور اسی تقوا کی نبی رہتا سم دعا مانگا کرتے تھے اللہ انی اصل کل ہدا و توقع آفاف نمبر دو آج سمے ان کی اور تمہارا دل بالکل صاف ہو <coughs> تمہارا دل صاف ہو اب تمہارا دل صاف ہو یعنی تمہارے دل میں تم کوشش کر کے اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو کا تجکیہ کر لو نفس جو ہے دنیا کی بے شمار فضول چیزوں سے تمہارا دل صاف ہو نمبر تین فی ہے یہ وہ دل ہے مخموم القل قلب سلیم نمبر تین کہ جس دل میں برائیوں کی محبت نہ ہو برائی کی محبت نہ ہو برائیوں سے نفرت ہو اللہ کی نافرمانی سے نفرت ہو نیکیوں کی محبت ہو برائیوں سے کوئی دلچسپی برائی کی محبت اور برائی کرنے کا شوق تمہارے دل میں نہ ہو اور میرے بھائیو یہی وہ ایمان کی علامت ہے صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ السلام کے صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ من ایمان مجھے پتا کیسے چلے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں میرے دل میں ایمان آ گیا ہے جو دل جو ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور جس ایمان کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس کی کوئی علامت اور شناخت ہے کہ مجھے پتا چل جائے کہ میں ایمان والا ہو چکا ہوں میں مومن بن چکا میرے دل میں ایمان آ چکا ہے آ فرمایا ہاں ایک چیز ہے اگر وہی چیز تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو سمجھو کہ تمہارے اندر ایمان آ چکا ہے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا آپ نے فرمایا ادا سرت کا حاصل کا وسعت کا سی آپوں فنتم اگر نیکیوں سے تمہارے دل میں خوشی پیدا ہو اور برائیوں سے تمہارے دل میں نفرت پیدا ہو گئی تو فن تم سمجھ جاؤ کہ اب ایمان تمہارا مکمل ہو چکا ہے ہمارے ان بھائیوں کا کیا حسر ہوگا ہم جیسے لوگوں کا کہ نیکیوں سے زیادہ برائیوں سے دلچسپی برائیوں سے لگا ہوا کرتا ہے دوستو یہ ایمان کی علامت نہیں اس کو الحدیث کے اندر نفاق کی علامت کرا دیا گیا مومن بننے کے لیے شرط ہے سرت کا حسنات کا وسعت سیدوں کا فنت مومن اگر تمہیں پتا لگانا ہے کہ تمہارے اندر ایمان آیا تو اس کی ایک علامت ہے کسی سے پوچھو نہ ہو اپنے دل سے پوچھو سرت کا ہاں، نیکیوں سے دل باغ باغ ہو جائے اور برائیوں سے تمہارے دل میں نفرت پیدا ہو جائے سمجھ جاؤ کہ اب ایمان آ گیا ہے ایک دعا ہے ہمیں یاد آئی حضرت امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ اور امام بحقی شافی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بڑی کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے کیوں نیکیوں سے دل میں خوشی پیدا ہونا اور برائیوں کی نفرت دل میں ہونا یہی ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے ہاں اب ہمارا ایمان درست ہے اللہ کے رسول اسی چیز کی دعا مانگا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے بڑی پابندی سے اللہ کے رسول دعا مانگا کرتے تھے کیا اللہ من الذین اذا احسنوا اس سب شروع ویدا اصاؤ اس اللہ اپنے اس نبی کو ان خوش نصیب اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے کہ جن کو کہ نیکیاں کرنے سے دل میں خوشی ہوتی ہے اور برائیوں سے دل میں نفرت ہوا کرتی ہے اور اگر شیطان نے کبھی ایک مرتبہ ان سے گناہ کر دیا تو اس تغفرو ان کا ایمان ہزاروں مرتبہ انہیں وینے اور توبہ استغفار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اب سوال یہ ہے آخری نبی اتنی پابندی سے دعا کیوں مانگتے تھے اللہ اپنے بندے کو اپنے نبی کو ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے دلوں میں نیکیوں کی خوشی ہوتی ہے اور برائیوں سے نفرت ہوتی کیوں کیونکہ اللہ سے نفرت ایمان ہونے ایمان پیدا ہو جانے مومن بننے کی سب سے بڑی علامت ہے اگر اس کے برعکس ہو برائیوں سے محبت ہو نیکیوں سے دلچسپی نہ ہو تو اس کا مطلب کہ ایمان کا کھوٹ ہے اور یہی وہ ایمان ہے جس کے متعلق قرآن پاک سورت البقرا میں آیا بھی اسلام امرکم بھی ایمان حکم تم ایمان کے دعوے دار تو ہو لیکن تمہارا ایمان کیسا ہے کہ کبھی نبی کی فرما برداری اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی دعوت نہیں دیتا تمہارا ایمان ہمیشہ تمہیں گناہوں اور برائیوں پر آمادہ کرتا ہے یہ سورت بکرا کی بہرحال دو چیزیں ہو گئی اتقی تین چیز لا اسما فی ہی جس دل میں برائی کا کی محبت نہ ہو نمبر چار آ نے فرمایا ولا ولا ولا گلا و یہ ہے میرے بھائی کلب سلیم جس کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں تکوا ہو صاف ہو برائی کا جذبہ نہ ہو نمبر چار ولا ومنا اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق دل میں بخ ناد کینا کپٹ نہ ہو ہمیشہ اپنے ہر مسلمان بھائی کی محبت ہو اشارے ہمدردی کا جذبہ ہو اس کے خوشی میں خوشی ظاہر اس کی خوشی میں شامل ہونے کا جذبہ ہو اگر مومن بھائیوں سے کینا کپٹ ہے تو سمجھ جاؤ کہ ایمان کی خوف ہے اور دل ہمارا صاف نہیں ہے یہی وہ چیز ہے کی نا کپٹ جس جو ایمان والوں کے اللہ کے نیک بندوں کی علامت بیان کیا سور حشر کے آخری آیات میں غل آمنو اے اللہ کسی ایمان والے کے متعلق میرے دل میں کینا کپٹ نہیں پیدا کرنا یہ دعا برابر مانگا کرو عام طور پر ڈیروں سے زیادہ ہمارے مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے میں کینا کپٹ پیدا کر لیتے ہیں وہ ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے گا رب بنا رب بنا تو فر لنا ولے اخوان املین ایمان ولا غلا للذین آمنوا ایمان والوں کے متعلق متعلق یعنی کسی مومن اور عورت کے متعلق اللہ میرے دل میں کینا کپٹ پیدا نہ کرنا چار ہو گئے نمبر پانچ ولا بغیا ولا بغیا ہے کل مخموم القلب ہے جو سب سے اچھا انسان ہوتا ہے مخموم القلب والا یہ ہے کہ ولا بغیا اپنے اللہ کی کسی مخلوق پر ظلم زیادتی اور اس کے اوپر سرکشی اور زیادتی کرنے کا تصور نہ ہو ہمیشہ اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے کا جذبہ ہو اس سے اس کے ساتھ زیادتی اور اس پر ظلم کرنے کا تصور نہیں ہونا چاہیے نبی ریسا پرمت ار تک ظلم ظلم القیامہ میرے امتی ظلم سے بچو اللہ کے مخلوق پر ظلم نہ کرو کیوں جو انسان دنیا میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے قیامت کی حشر کے میدان میں تاریخیوں میں رہے گا کہیں اسے اجالا نصیب ہی نہیں ہوگا کیوں اگر اس کی نیکیاں حکام باقی رہتی ظلم کی وجہ ساری نیکیاں ختم ہو گئی اب حشر کے میدان میں نیکیاں نہیں تو اس کو روشنی بھی نصیب نہیں ہے نمبر سات نمبر چھ آخری چیز جو آپ نے بیان کیا ہے ولا حسدا کبھی اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق دل میں حسد پیدا نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ انسان کو حسد سے بچنا چاہیے نبی علیہ السلام نے ساتھ نمایا کتنا بھی تم حسد سے بچو گے لیکن حسد میں آج بدترین گنا ہے اس لیے شیطان کہیں نہ کہیں تمہارے دل میں حسد پیدا کرنے کی کوشش کرنا صاحب اکرام نے کہا جا رہا سننا اگر آپ فرما رہے حسد پیدا ہی کر دے گا تو ہم کیا کریں اللہ نے فرمایا تو جس بھائی کے متعلق حسد ہو اس سے کبھی یہ نہیں کہنا کہ ہم تم سے بہت حسد کرتے ہیں بلکہ ہمیشہ اللہ تعالی سے اس کے حق میں دعائے مقصرت دعائے خیر کرنا یہ حسد کا کفارہ ہو جاتا ہے یہ ہے میرے بھائی مخموم القلب اور صدو کل نشان سوال کیا تھا صحابہ کا یا رسول اللہ سے افضل سب سے بہترین لوگ کون ہیں جب آپ نے اس بیان فرمایا مخموم القرب صدوق اللسان تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اچھا سوما من اچھا یہ تو سب سے اعلیٰ درجے کا ہے دوسرے نمبر کا کون سب سے اچھا انسان ہوگا تو آپ نے فرمایا اللہ دنیا یسن الآخرا دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو ہمیشہ آخرت کی فکر دین کی محبت اور دین اور ایمان کو دنیا کی محبت پر غالب رکھتا ہو کسی بھی صورت سے دین اور ایمان اور نیکیوں پر آخرت کی فکر پر دنیا غالب نہ آئے یہ سننے کے بعد جب دیکھا ہے دوسرے درجے کا ہے تو صاحب کرام تو بڑے بھائی صاف دل والے تھے اور کبھی وہ سمجھتے نہیں تھے بڑے بہت لوگ رسول اللہ بس یہ تو پہلے سے بھی زیادہ دشوار ہو گیا نہیں سفینا اللہ ہرا پہ مولا رسول اللہ اب اس کسوٹی پر تو ہم سمجھتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کو, کوئی نہیں اس کسوٹی پترے اترے گا صرف آپ کا ایک غلام جو راستے ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں اس کسوٹی پر وہی اترے گا اللہ اکبر اسلام ہے پیسے کا غلام لیکن اپنے نیک امل اور عمل صالح اور ایمان کی وجہ سے سارے صحابہ کہتے ہیں غلام ہونے کے باوجود اگر یہ مرتبہ کسی کو حاصل ہوگا تو کس کو راسے مولا رسول اللہ اللہ کے رسول کا جو گلاب راتی ہے پھر کہا اچھا یا رسول اللہ ہم لوگ تو اس کسوٹی میں بھی نہیں اترتے دوسرا درجہ بھی ہم لوگوں کریں گے اللہ اکبر یہ وہ قوم کہہ رہی جس کے متعلق اللہ نے اعلان کیا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضو انہوں لیکن کیوں صحابہ کرام آخر سے اتنا ڈرتے تھے کہ جب تک خاتمہ دل خیر نہ ہو کوئی گارنٹی ہماری نہیں اللہ یہی یہی خوف اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم سدھر جائیں تو نے کہا جا رسول اللہ پہلے درجے میں تو بہت مشکل دوسرے درجے میں صرف آپ کا گلاب اب ہم لوگوں کو تو کہیں نمبر ہی نہیں لگ رہا ہے اچھا من اچھا آپ بتائیں کہ تیسرے درجے پر کون سب سے افضل ہے اللہ رسول نے فرمایا مومن فی خلق حسن وہ مرد مومن جو اپنے اعمال سانحہ کے ساتھ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کر لی یہ تیسرے درجے کا سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہے مومن فی خلقن حسن وہ مومن جو اللہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ ملنے ملانے میں اپنے اخلاق کو اچھا رکھتا ہے اخلاق ہنسنا والا جب آپ نے فرمایا تیسرا درجہ تو صحاب اٹھے کہنے گے ان شاء اللہ اب پہلے دوسرے میں نہیں تو کم سے کم تیسرے میں ہم ساتھیوں کا نمبر ضرور لگ جائے گا ہم لوگوں کا کس میں لگے گا بھائی بس دعا کرو کہیں ہاں؟ لگ جائے تو ہمارے اخلاق بھی درست نہ رہ گئے نہ اللہ کے ساتھ نہ بندوں کے ساتھ میرے بھائیوں تو بات چل رہی تھی کیا یوم یا الا مانو ملا بنو کلبین شریف قلب سلیم نصیب ہو گیا تو ساری مشکلات ہماری دنیا کی بھی اور آخرت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری صفات جو ساتھ ہم نے سنی ہے یہ ساری صفات ہمارے اندر پیدا کرے کتنی ہو گئی نہیں ساتھ ہو گئی نا زبان کو لے کر کے کل لسان اور تقوا دل کی صفائی گناہوں کا جذبہ نہ ہو کسی پر زیادتی کا تصور نہ ہو اور اسی طرح سے کینا کپٹ نہ ہو اور نہ ساتویں نمبر پر ہاں اور ان سات میں ایک کا تعلق زبان سے ہے اور چھ کا تعلق دل سے ہے اور دل اور زبان انسان کی درست ہو جائے تو اس کے سارے آزاد درست ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اقول قولی هذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب واتوب اليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك اچھا چلو